پہلے تو یہ سوچیے میں کس قدر بیمار ہوں پہلے تو یہ سوچیے میں کس قدر بیمار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں بعد اس کے سوچیے میں مر گیا روتے ہیں سب جمع میرے مرن کی سن کر خبر ہوتے ہیں سب جمع میرے مرن کی سن کر خبر ہوتے ہیں سب بعد اس کے سوچیے میں مر گیا روتے ہیں سب جمع میرے مرن کی سن کر خبر ہوتے ہیں سب مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہیں پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہلانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے لا کی میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا لا کی میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب جوڑ کر جانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس منکر کرنک جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس منکر کرنکیر جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال پھر یہ سوچے حشر کا میدان قائم ہو گیا پھر یہ سوچے حشر کا میدان قائم ہو گیا روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا پھر یہ سوچے حشر کا میدان قائم ہو گیا روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا گیا میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے دانت اس پہاڑ کی جیسے بلاتی ہے مجھے ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے آ ادھر آبد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب کھول نہ لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب ادھر آپس عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب لو ذرا اعمال کی اپنی کتاب اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ہوں لا جواب اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ہوں لا جواب خلد میں جانا آیا ہو گیا خلد میں جانا کجایا ہو گیا حکم ادا اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ہوں لا جواب خلد میں جانا کجایا ہو گیا حکم ادا اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے ارشاد ڈال دو دو زخم اس کو تاکہ حاصل ہو سبب اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہی ارشاد ڈال دو دو زخم اس کو تاکہ حاصل ہو سبب زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا عالم فانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا زندگی بھر یہ برے عالمی فانی کی رنگی نیپ مرتا ہی رہا اور ستم اس پر کہ خود کو بامل کہتا تھا یہ اور ستم اس پر کہ خود کو بامل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ کیا خبر اس کو نہیں تھی ایک دن پیشی بھی ہے کیا خبر اس کو نہیں تھی ایک دن پیشی بھی ہے اب اس کا گھر نہیں ہے دنیا میں پردیسی بھی ہے اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تباہ اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تباہ کے باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھے دلیل و خوار کو خاص و بد بخت کو بدکار کو لاچار کو خاص و بد بخت کو بدکار کو لاچار کو لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھے دلیل و خوار کو سرو و بدبخت کو بدکار کو لاچار کو اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجیے اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجیے اے اترن بات کو ہر روز سوچا کیجیے اب سوائے بسر تو افسوس کے کیا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے